لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم او قال علیہ الصلاة وسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بے گانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اکار سی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے نہ جائے میری اس خندہ لدی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے واجب معزز اور مکرم حضرات اساتذہ کرام اور حضرت اقدس شہید نور اللہ عمر قدہ کے گلشن کے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اس مسجد کے ساتھ اور اس ممبر و محراب کے ساتھ جس قسم کا تعلق ہے تو ہمیشہ یہاں آ کر زبان اٹکنے لگتی ہے اس لیے کہ یہ بہت ادب کا مقام ہے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ہم لوگ تو یہاں اس طرح سے آتے تھے جس طرح سے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے سکون پاتا ہے کہاں ہمت ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر بیان کیا جائے کسی کو کچھ سمجھایا جائے یہاں تو سمجھنے کے لیے آیا کرتے ہیں لیکن استاد محترم حضرت مولانا مفتی جمیل خان صاحب دامت برکات ملالیہ نے حکم دیا اس لیے چند گزارشات اس مبارک رات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا چند دن پہلے اسی مسجد میں دورہ تفسیر قرآن ہوا حضرت نور اللہ مرکدہ کی برکت سے میں زیادہ خوابوں پہ اعتبار بھی نہیں کرتا خوابوں کو بیان بھی نہیں کرتا اس لیے کہ میرے مرشد اول حضرت مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ عمر کے پاس جب کوئی آدمی خواب سنانے کے لیے آتا تو حضرت کہتے تھے کہ جاؤ اس اب گول کا چھلکا پی لو اس لیے کہ تمہیں گیس ہے اور اس گیس کی تکلیف کی وجہ سے تم یہ اونچے اونچے خواب دیکھتے ہو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حقائق پہ زیادہ نظر رکھو لیکن اس میں شک نہیں کہ لم یب کم النبوت عل المبشرات نبوت میں سے صرف یہی بشارتیں ہی باقی رہی ہیں اور بشارتیں اچھے خوابوں کی شکل میں آتی ہیں کسی کسی کو صحیح خواب نظر آ جاتا ہے اس کی بڑی شرطیں ہوتی ہیں ہر آدمی کا خواب سچا نہیں ہوتا ہر وقت کا خواب سچا نہیں ہوتا اور بکھرا ہوا خواب سچا نہیں ہوتا پیٹ بھرے ہوئے آدمی کی سوچ سچی نہیں ہوتی تو اس کا خواب کیا سچا ہوگا جس آدمی کا میدا بھرا ہوا ہو وہ حکمت سے خالی ہوتا ہے عقل سے کوڑا ہوتا ہے جو پیٹ بھر کے سویا ہو اس کے خواب میں کہاں سے سچائی آ جائے گی تو خواب کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں کئی قسموں کے خواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ خوابوں کی قسموں کو بیان کیا ہے اور کوشش فرمائی ہے کہ امت کہیں اسی دنیا میں مست نہ ہو جائے کہیں اسی دنیا میں غرق نہ ہو جائے اسی طرح سے خواب حجت بھی نہیں ہے بعض لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا فلاں بزرگ کا منہ کالا ہے اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے پھر خود ہی بدزن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں او بھائی آپ کا خواب کون سا اللہ تعالیٰ کی وہی تھی کہ آپ نے اس بزرگ کو دیکھ لیا کسی بری حالت میں تو آپ اس سے بدگمان ہو گئے بعض دفعہ اپنے گناہوں کا عکس پڑتا ہے اپنے گناہوں کا عکس پڑتا ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نور اللہ مرکز سے کسی نے خواب بیان کیا تھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مگر لباس مناسب نہیں تھا فرمایا خود تمہارے اندر کوئی کھوٹ ہے تمہارے اندر کوئی کھوٹ ہے اگر کالا چشمہ لگا کے دیکھو گے تو سامنے والی چیز کالی ہی نظر آئے گی اگر ہرا چشمہ لگا کے دیکھو گے تو سامنے والی چیز ہری نظر آئے گی اس لیے اپنی آنکھیں درست کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن کے بیٹھ جاؤ اور بدگمانی دل میں لے لو اسی طرح خواب جو شخص جھوٹا خواب سناتا ہے اللہ کے یہاں بہت بری پکڑ میں پکڑا جاتا ہے قیامت کے دن سورج نیزے پہ ہوگا لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہوگا جنہوں نے دنیا میں دکانیں چمکائی تھی وہاں خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے یہاں جنہوں نے کارخانے بنائے تھے وہاں بیکار کھڑے ہوں گے یہاں جن کے پاس کپڑوں کے تھان ختم نہیں ہوتے تھے وہاں کپڑوں سے آری کھڑے ہوئے ہوں گے جو یہاں بڑے عزت مند تھے وہاں رسوا کھڑے ہوئے ہوں گے جو یہاں زمین پہ ٹکتے نہیں تھے اس وقت زمین پہ کھڑے ہوں ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے جو یہاں دوسروں کو شرمندہ کرتے تھے وہاں خود پسینے میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے جو یہاں کسی کی بات سنتے نہیں تھے سراپا گوشت بنے ہوں گے مگر کوئی سنانے والا نہیں ملتا ہوگا جو یہاں کسی کی سفارش پہ کان نہیں دھرتے تھے وہاں اپنے سفارشی ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے جو یہاں غافل تھے وہاں بیدار ہوں گے مگر بیداری کام نہیں آئے گی جو یہاں کہتے لگاتے تھے وہ وہاں روتے نظر آئیں گے جو یہاں جہاں سوتے نظر آتے تھے وہاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جاگتے نظر آئیں گے جو گردنے تان کے پھرتے تھے وہاں ان کی گردنے اکڑی ہوئی ہوں گی اور ان پر توپ ڈالے ہوئے ہوں گے اس وقت سب یہی کہتے ہوں گے اللہ حساب جلدی کر دے مگر جھوٹا خواب بیان کرنے والا جو کے دو دانے لے کے کھڑا ہوگا اللہ کہیں گے پہلے گرہ لگا پھر آگے جا اور جو کے دو دانوں میں کوئی گرا لگا نہیں سکتا اس لیے ذرا احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے خوابوں کے بارے میں خوابوں کے بارے میں احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے بیٹھے بیٹھے بنا دیتے ہیں خواب پھر رجوع کرتے ہیں جیسے کسی فتوے سے رجوع کیا جاتا ہے فتوا دینے والے کو تو غلطی ہو سکتی ہے خواب دیکھنے والے کو تو غلطی نہیں ہو سکتی سراسر جھوٹ سیدھا جھوٹ اور پھر خواب اس قسم کے ہوتے ہیں وہاں جیل میں ایک ساتھی مجھے سناتا تھا یہ خواب دیکھا ہے تعبیر بتایا میں نے کہا پوچھو بھائی دل رکھنا پڑتا تھا ساتھیوں کا کہا میں نے دیکھا بندر ہے نہیں نہیں بندر نہیں آدمی تھا اچھا تجھے یاد بھی نہیں رہا کہ بندر تھا یا آدمی تھا کہا پھر لمبے لمبے درخت دیکھے نہیں نہیں درخت نہیں پہاڑ دیکھے اب اس قسم کے خوابوں کی بھی لوگ تعبیریں پوچھتے ہیں آگے اور پھر تعبیر بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں وہاں جیل میں جو کشمیری مجاہدین تھے وہ آ کر خواب سناتے تھے تو میں نے ایک دو کو بتا دیا کہ آپ کا خواب اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ آپ رہا ہونے والے ہیں بس پھر تو لائنیں لگ گئیں جس طرح نجومی کی یہاں لائنیں لگ جاتی ہیں ہر آدمی اپنے ہاتھ کی لکیریں ماں کے پیٹ سے آتا ہے مگر نجومیوں کے جا کے ان لکیروں میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ نکل آتا ہے واہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے الفاظ کو تو نہ سمجھ سکا اور اپنی ہاتھ کی لکیروں میں پڑ گیا خدا کی قسم اگر تو قرآن کی ان لکیروں پہ غور کرتا قرآن کے زیر زبر پہ غور کرتا تجھے کسی لکیر کی ضرورت نہیں تھی تو لکیر کا فقیر نہ بنتا بلکہ تیری تقدیر اللہ اتنی اونچی کر دیتے کہ تو صبح بھی شکر کرتا شام بھی شکر کرتا چھوڑ دو مسلمانوں ان نجرومیوں کو چھوڑ دو ان شوبدہ بازوں کو چھوڑ دو ہر شخص کو فکر لگی ہے کہ مجھے کوئی میری قسمت بتا دے اور کیوں جاتے ہو اپنی قسمت پوچھنے کے لیے لوگوں کے پاس او قرآن تمہیں تمہاری قسمت بتائے گا اللہ کے نبی تمہیں تمہاری قسمت بتائیں گے میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا میں ہر شخص کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے لائے کوئی شخص اپنے حالات بتائے آیت پڑھ کے بتائیں گے کہ تیرا ذکر اس آیت کے اندر ہو رہا ہے جب اللہ نے بتا دی ہے قسمت ساری پھر جانے کی ضرورت ہے فٹ پاس میں بیٹھا ہے کہتا ہے تیری گاڑی پہ جھنڈا لگے گا وہ فورن جیب سے دس روپے کا پھٹا ہوا نوٹ نکال کے دیتا ہے جھنڈا لگوانے والا اپنے موٹر سائیکل کے اوپر ڈنڈا نہیں لگوا سکا دوسرے کی گاڑی پہ جھنڈا لگوانے کی فکر ہو گئی پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا اتنے بے صبرے ہو گئے کہ آج کوئی آدمی بیٹھ جائے کہ میں ریت پہ لکیریں کھینچ کے حساب بتاؤں گا بڑے بڑے نیک لوگ منہ چھپا کے وہاں کھڑے ہوں گے کہ مجھے میری کل کا پتہ چل جائے اللہ کے بندوں کل تو کیا زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں آقا مدنی سب کچھ بتا کے جا چکے ہیں حضور کی پیشن گوئیاں تو پڑھو حضور کے فرامین تو پڑھو جب ہم اپنا عقیدہ بگاڑتے ہیں پھر پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں درختوں کے سامنے جھکتے ہیں دلیل کمی کے آگے جھکتے ہیں اور لوگ ہماری قسمت سے کھیلتے ہیں پھر جا کے ایک مسلمان کو کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے جا کے جھکنے کی کیا اللہ کافی نہیں کیا اللہ کافی نہیں کیا اللہ تبارک و کے پاس علم نہیں وہ جیل میں لائن لگ گئی خوابوں کی ایک بزرگ آئے سفید داڑی والے مجھے کہا میں نے خواب دیکھا ہے پتہ نہیں دو گائے یا تین گائے اب مجھے ان کا خواب بھول گیا بھارت وہ ہے میں ان کو ذبح کر رہا ہوں تقسیم کر رہا ہوں میں نے کہا بزرگوں آپ کم از کم دو سال جیل میں رہیں گے انشاءاللہ وہ اتنے ناراض ہو گئے اتنے ناراض ہو گئے انہیں میرے مسلمان ہونے میں شک ہونے لگا پہلے ولی مان رہے تھے جا کے بستر میں لیٹ گئے اب جیل ویسے اتنی تنگ جگہ اتنا ٹارچر تھا وہاں اتنا تشدد تھا وہاں پر مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ وہ تو دو سال جیل کاٹنے سے پہلے آج ہی کہیں اور جانے کی تیاری میں رو رہے ہیں داڑے مار رہے ہیں میں گیا ان کے پاس تو واقعی بخار ہو چکا تھا ان کو غم کی وجہ سے تو میں نے کہا جی وہ بس مجھے تعبیر آتی نہیں ہے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا اللہ قادر ہے آپ کو آج چھوڑ دے تو پھر شام تک وہ اٹھ کے بیٹھ گئے لیکن دو سال کاٹ کے ہی گئے اپنے گھر پھر اللہ تبارک وطالعہ نے وقت پورا کرا دیا لیکن سننا اپنی مرضی کی تعبیر چاہتے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز کانوں کے اندر نہیں اترتی تھی اس لیے میں تو بیکار سا آدمی ہوں مجھے خواب نہ آتے ہیں نہ خوابوں کی کوئی سمجھ ہے لیکن حضرت مولانا یوس الدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ جب خواب میں نظر آتے ہیں بہت اچھی طرح سے نظر آتے ہیں یہ دور تفسیر ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ میں نے دیکھا حضرت پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب آگے بڑھے پاؤں دبانے کے لیے حضرت نے پیچھے کر دیا پھر میں آگے بڑھا تو پاؤں میرے آگے کر دیے میں سمجھ گیا کہ ان کی مسجد میں یا ان کے قدموں میں کوئی کام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دورہ تفسیر کا یہاں آغاز کیا بارہ سو سے زائد طلبہ نے باقاعدہ پڑھا کتنی ماؤں بہنوں نے پڑھا اور کہہ کے گئے کہ الحمدللہ جہاد کا فریضہ سمجھ میں آ گیا ہے تو حضرت کے قدموں سے جو کام نکل رہے ہیں ان کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے ایک بہت لمبی تشریح ہے جو قدم سرات مستقیم پہ چلتے ہیں ان قدموں سے ایسے ہی کام نکلے کرتے ہیں اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سراط مستقیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں سیدھے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہیں جو شخص اپنی اصلاح کی فکر نہیں رکھتا وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو بلا کر گمراہ ہو جاتا ہے اور جس شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی وہ شخص افراد اور تفریح میں مبتلا ہو جاتا یہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں نا غیبت کرنے والے اپنا تو بیڑا غرق کرتے ہیں لیکن ہمارا فائدہ کرتے ہیں بہت یہ یاد رکھیں مثال دیتا ہوں آج کل تو گھروں میں فلش سسٹم آ گئے پہلے دوسرے بیت الخلا ہوتے تھے تو آپ کے گھروں میں گھروں میں لوگ آتے تھے جو یہ بھنگی کہلاتے ہیں یہ آ کر وہ سامان اٹھا کے لے جاتے تھے اس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی بدبودار سر بھی بدبودار بال بھی بدبودار وہ تو خود کو بدبودار کر کے چلے گئے آپ کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا بس یہی ہے غیبت کرنے والا غیبت کرنے والا ہمارے گنا لے کے جا کے خود جلا دیتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا حضرت غیبت نہیں کرتے آپ بالکل ایسی چٹخارے دار چیز آپ کی مجلس میں نہیں ملتی ورنہ تو جہاں جاؤ ایسے زبردست قسم کا گوشت کھانے کو ملتا ہے غیبت ہے کسی کا گوشت کھانا کوئی چکن ٹکا کھلاتا ہے کوئی فرائی ٹکا کھلاتا ہے کوئی مفتی ٹکا کھلاتا ہے کوئی مولوی ٹکا کھلاتا ہے کوئی مولوی کے خلاف کوئی مفتی کے خلاف کوئی مجاہد کے خلاف مجلس میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک چائے نہ ہو اور غیبت نہ ہو تو آپ کیوں نہیں کرتے غیبت کسی کی فرمایا کہ میں نے جب کرنی ہوئی تو اپنی اماں کی کروں گا صرف حضرت اپنی ماں کی بھی کوئی غیبت کرتا ہے کہاں روایات سے ثابت ہے کہ غیبت کرنے والے کے نیک اعمال اس کو مل جاتے ہیں جس کی غیبت کی تو میں اتنی محنت سے نیک اعمال کرتا ہوں تو اگر میں نے کسی کو دینے ہیں تو اپنی ماں کو دوں گا اور کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہوں اپنی والدہ کو جا کے میں دوں گا اتنا زیادہ تقوا تھا اور اپنی والدہ کی تو کوئی غیبت کر نہیں سکتا کوئی بھی اپنی والدہ کی غیبت نہیں کر سکتا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو غیبت کرنے والے ہیں وہ تین طرح سے ہمارے محسن بن جاتے ہیں یہ جو تعریف کرنے والے ہیں یہ تو بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے اس لیے کہ تعریف سن کے انسان اپنی حیثیت بعض دفعہ بھول جاتا ہے ہوا میں اڑنے لگتا ہے زلیل ہو کے گر جاتا ہے لیکن غیبت کرنے والے تین فائدے دیتے ہیں پہلا فائدہ ان کی نیکیاں ہمیں مل گئی ہم رات کو سوئے ہوئے تھے انہوں نے تعجب پڑی پھر ہماری عیبت کی ان کی تعجب ہمارے حصے میں آ گئی دوسرا فائدہ ہمارے وہ بولے گئے ہماری غلطیاں اور گناہ ان کے ذمے جا پڑے اور تیسرا فائدہ بعض دفعہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے واقعی وہ خامی ہمارے اندر موجود ہوتی ہے تو ہمیں یہ فکر ہو جانی چاہیے کہ واقعی یہ غلطی میرے اندر موجود تھی جو بتائی گئی ہے آج جب ایک آدمی کو یہ غلطی کھٹک رہی ہے تو کل قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹک گئی تو میں کتنا شرمندہ ہو جاؤں گا اس لیے جو آدمی کسی کی برائی کرے فوراً تیش میں نہیں آ جانا چاہیے کہ میرے بارے میں یہ کیوں کہا بلکہ فوراً سوچیں جو کہا سچ کہا یا غلط کہا اگر سچ کہا ہے تو پھر اصلاح کی فکر ہونی چاہیے آدمی میرے بھائیوں میرے بزرگوں دنیا میں کوئی ہمیں جوتے مار لے کیا کر لے گا کوئی ہماری داڑھی نوچ لے کیا کر لے گا کوئی ہمارے منہ پہ تھوک دے کیا کر لے گا مگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم رسوا ہو گئے تو کچھ نہیں بچے گا دنیا ہمیں کہتی رہے کہ مجاہد اعظم ہے اور قیامت کے دن کوئی گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہو کیا منظر ہوگا کتنا دردناک منظر ہوگا اگر یہی کے گنا یہی بھول جائے یہی صاف ہو جائے تو بہت اچھا بہت اچھا لوگ تعریفیں کرتے رہے لوگ حسن زم میں بیٹھے رہے کہ یہ بزرگ ہے یہ پیر صاحب ہے یہ نیک آدمی ہے یہ مجاہد ہے اور قیامت کے دن انہی لوگوں کے سامنے خفیہ اعمال نامہ آ جائے اور پھر اعلان ہو رہا ہو واضح کی جملہ بر محراب ممبر می کنند بخلوت می رمن آکار دیگر می کنند یہ ممبر و محراب پہ برسنے والے گرجنے والے جب خلوتوں میں جاتے ہیں رب کو بھول جاتے ہیں اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں گناہوں میں مگر ہو جاتے ہیں ان کی نیکی اس وقت تک ہے جب تک لوگوں کی آنکھیں ان پر ٹکی رہے جب لوگوں کی آنکھیں ان سے ہٹی اور رب الجلال نے انہیں خلوت میں دیکھنا شروع کیا یہ اپنے کپڑے اتارنے سے دریک نہیں کرتے یہ دلیل ہونے سے دریک نہیں کرتے یہ حرام کھانے سے دریک نہیں کرتے مسلمان جب تو اتنا گر جائے کہ سات سال کے بچے سے تو حیا کرے اور اپنے رب سے حیا نہ کرے وہ وقت تیری دلت کا وقت ہوتا ہے تیری غفلت کا وقت ہوتا ہے کوئی سات سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو انسان گناہ نہیں کرتا اور رب ذوالجلال دیکھ رہا ہو ہمارے اکابر میں تو ایسے بھی گزرے ہیں تنہائی میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں لیٹے کیفیت تاری تھی کہ اللہ سامنے ہے تو کیسے پاؤں پھیلا یہ کیفیت نہیں یہ کیفیت ضروری نہیں ہر کسی کو نصیب ہو جائے یہ خال خال لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی پاؤں پھیلا کے بیٹھے تو لیٹے کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود ان چیزوں کی اجازت دی ہے اس لیے کہ جو کپڑے ہمارے جسم پر ہیں یہ ہمارے لیے ہے اللہ کے لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ اس کے سامنے ہے لیکن بندے کے دل میں بھی تو اس کے لیے حیا ہونی چاہیے اس لیے دو چیزوں کی فکر آج کی رات ہم پیدا کر لیں ایک تو اپنی اصلاح کی فکر ہم سارے پیدا کریں میرے بھائیوں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے جن برائیوں کو آج ہم پال رہے ہیں پیسہ لگا کے صحت لگا کے جوانی لگا کے یہی برائیاں قبر کا سانپ بنے گی یہ قبر میں جو سانپ آتے ہیں یہ مٹی سے نہیں نکلتے خود انسان کے اندر سے نکلتے ہیں یہ انسان کے اندر کے وہ سانپ ہیں جو باہر نکل کے اسے ڈستے ہیں اور یہی گناہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوں گے چھپ چھپ کے زنا کرنے والے قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ شرم گائے چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوں گی بڑے مزے سے سود کھا کے موبائل ٹیلی فون کام سے لگا کے ساری دنیا کو پاگل سمجھنے والے صنعت صنعت کاروں کے سود خوروں کے پیٹ بڑے بڑے چمڑوں کی طرح ہوں گے اور ان میں سانپ بچھو پھر رہے ہوں گے ڈس رہے ہوں گے یہی جھوٹی زبانیں قیامت کے دن کاٹی جا رہی ہوں گی جو کچھ انسان یہاں کرے گا قیامت کے دن اسے حاضر پائے گا وہ وجہ دوں عامر اللہ ظلم کرنے والا نہیں بندے تو نے جو کمایا وہی تو تو نے لینا ہے آگے تک یہ جو ہماری برائیاں پہلے جوان ہوتی ہیں پھر بڑی ہوتی ہیں پھر پکی ہوتی ہیں پھر قبر تک جاگ جاتی ہے ان کی اصلاح کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا کون کرے گا تھوڑی سی تکلیف کسی کو ہو جائے جسمانی تکلیف ڈاکٹروں کو کھنگال ماریں کل حضرت ہی کے متعلقین میں سے ایک ڈاکٹر صاحب ملنے آئے اور کہنے لگے کہ کراچی کی فضا اور کچھ نہیں ہے ڈاکٹروں کے لیے بہت سازگار میں نے کہا کیوں کہ آپ لوگوں کی صحت اچھی ہو جاتی ہے یہاں کہنے لگے نہیں یہاں کراچی میں ہر شخص بیمار ہوتا ہے تو ہماری چاندی اچھی ہو جاتی ہے لوگ اتنے بے صبرے ہو گئے یہاں علاج نہیں کہتے مزہ نہیں آیا اس ڈاکٹر کے پاس ذرا دوسرے کے پاس چلتے ہیں طاقت کی گولیاں کھاتے ہیں قوت کی گولیاں کھاتے ہیں کوئی بھی دیوار پہ لکھ دے کہ آئیے طاقت لے جائیے پتہ نہیں کیا کیا لے جائیے مٹی بیچتا رہے یا اپنی تھوک بیچتا رہے ہم جا کے لے آئیں گے اس سے اور پھر شرما شرما کے کھائیں گے اور خوش خوش گھر جائیں گے جا کے ہر کسی کو فکر ہے اپنی جسم کی اور کسی کو کینسر ہو جائے تو وہ اس کے غم میں مر جاتا ہے غم میں مر جاتا ہے کہ کینسر ہو گیا مجھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بدکاری اور شہوت کو غلط استعمال کرنا یہ کینسر سے کم خطرناک بیماری ہے یہ جو ہمارا آج نوجوان بچہ بچارا ابھی بالغ نہیں ہوا ہوتا کہ لڑکیوں کو خط لکھنا شروع کر دیتا ہے سیٹیاں بجانا شروع کر دیتا ہے کیا یہ کینسر سے کم مرض ہے اس مرض نے تو آج مسلمانوں میں جہاد کو نہیں رہنے دیا ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جب رونا روتے ہیں تو ان لوگوں کے سامنے کیسے روئے جن کے ہاتھوں سے خود مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں ہے گندے فوٹو صابن کے اوپر بھی عید کارڈ کے اوپر بھی دیکھیں گے بس کے اوپر بھی پھر گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا کہ شاید کسی عورت کا ننگا جسم تھوڑا سا نظر آ جائے مسلمان تو کس کا بیٹا ہے سوچ تو صحیح کن کے ساتھ تیرا تعلق ہے کن حیا والوں کے ساتھ تیرا رشتہ ہے تیرے نبی تو کماری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے اما عائشہ اور اما ختیجہ کے ساتھ تیری نسبت جڑی ہوئی ہے کس رب کے سامنے تو نے پیش ہونا ہے اور کن غلاثتوں کے اندر تو جا پڑا ہے وہاں مؤثر میں میں نے توبہ کرائی ساتھیوں سے میں نے کہا کشمیر کی بہنوں کا تمہیں واسطہ دے رہا ہوں جو لٹ چکی جب ان کو اسکول میں سے یا ان کے گھروں میں سے اٹھا کے لے جاتا ہے ہندو کیسا دردناک منظر ہے کوئی ذرا اپنے گھر کے بارے میں سوچے تو صحیح یہ کیوں مجاہدین پاگلوں کی طرح جھولیاں پھیلا کے کبھی ادھر پھرتے ہیں کبھی بندوقیں اٹھا کے ادھر پھرتے ہیں ان مناظر نے انہیں پاگل کر رکھا ہے ان ماں بہنوں کی چیخوں پکار قرآن کی آیت بن گئی وہ بیچاری بے بسی کے عالم میں کسی کمرے میں ڈال دی جاتی ہے رات کو شراب میں دھت کوئی فوجی کمرے میں داخل ہوتا ہے وہ عورت کہتی ہے اللہ یا زمین کو کھول دے کے میں دھس جاؤں یا آسمان کو پھاڑ کے مجھے اوپر اٹھا لے یا کسی مسلمان بھائی کو بھیج دے جو اس کافر کو میرے سامنے ذمہ کرے انہی آرزو اور تمناؤں میں اس کی عزت خا کو خون میں مل جاتی ہے اور مسلمان نوجوان تو اس وقت اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا کہ زی ٹی وی میں آج کون نظر آ رہی ہے لوگ کہتے ہیں انڈیا سے ہاتھ بڑھاؤ اس لیے کہ تمہارے نزدیک انڈیا نام ہے لتا کا جس کے گانے آج مسلمان سنتے ہیں تمہارا تمہارے نزدیک انڈیا نام ہے امیتابھ بچن کا جس کو آپ لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں آپ کے نزدیک نام ہے کپل دیو اور سچن تندولکر کا جس کی کرکٹ پہ آپ فدا ہوتے ہیں اور میرے نام ہے اور میرے نزدیک ہندوستان نام ہے ان باقی درندوں کا اوم پرکاش کا جس نے میرے سجاد شہید کو اور لاٹیاں مار مار کے شہید کیا تھا میرے نزدیک نام ہے اس ایڈوانی کا جس نے بابری مسجد کو بابری مسجد کو گرایا تھا میرے نزدیک انڈیا نام ہے اس بال ٹھاکرے کا جس نے دو ہزار مسلمانوں کو بمبئی میں خاک و خون میں سرپا دیا مسلمان تیرے اندر غیرت ہوتی تو تھوک دیتا لتا پر بھی امیتا پر بھی ایک ایک پر یہی وہ ظالم ہے جو تندے کر کر کے فوجیوں کو بھیجتے ہیں اور اس تندے سے وہ فوجی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹتے تیرے گھروں میں کن کی کیسٹیں رکھی ہوئی ہیں سوچ تو صحیح کیا ایک طرف ہمارے بھائی ان کے خلاف اپنے سینے پیش کر رہے ہیں دوسرے طرف ایک دوسرے کو فون پہ پوچھتے یار کوئی نئے انڈین گانے آئے کہ نہیں آئے خدا کی لانت ہو ان انڈین گانوں کے اوپر اور خدا تباہ و برباد کرے اس انڈین کلچر کو اس بالی ووڈ کے کلچر کو جس نے ہمارے آدھے پاکستان کو شراب میں ڈبو دیا ہے ہمارے بچے ہم سے چھین لیے ہیں ہمارے بیٹوں کو گندا کر دیا ہے ناپاک کر دیا ہے ہماری گلیوں کو نجس کر دیا ہے خدا غارت کرے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے ہم اس انڈیا کے کلچر کو تباہ و برباد کر دے تیرے نام کو اونچا کر دے اللہ تو ہمیں قوت دے دے تاکہ ہم اپنے بچوں کا ایمان بچ جا سکے وہاں کی گندی عورتیں نوجلے نوجلیں بن کے دس رہی ہے وہاں کا فوجی صاحب بن کے دس رہا ہے اللہ اپنے بندوں پہ رحم کر ورنہ پاکستان آزاد کے شکار ہو جائے گا یہ جو فائر بندی کی باتیں کی جاتی ہیں یہ جو تجارت کی باتیں کی جاتی ہے خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے اکھنڈ بھارت بنانے کا خواب ہے اور وہ خواب چھوٹی لڑائی سے پورا نہیں ہوگا اس لیے کہ ہماری ماں نے مسلمان بچے جنے ہیں جو تلوار سے نہیں دبتے بنگلہ دیش میں جو سازش ہونی تھی ہو چکی ہندو بنیا بھول جائے کہ اب وہ طاقت کے زور پہ ہم سے کچھ چھین سکے گا لاکھ تھوڑ کشمیر خالی نہیں کرا سکی ان کچھ دنوں تک دہلی بھی خالی نہیں کرا سکے گی رائے بریلی جو بند بھی خالی نہیں کرا سکے گی اس انڈیا کو تباہ ہونا ہے برباد ہونا ہے لیکن وہ تہذیب لا رہا ہے کلچر لا رہا ہے تم سارے عزم کر لو کیس کیسے پھینک دو گے ان کے فنکاروں پہ تھوک دو گے ان کی ٹیموں کو یہاں نہیں آنے دو گے میں تمہیں انشاءاللہ انڈیا کے علاقے لا کے دوں گا میرے مسلمان بھائیوں کام باتوں کچھ کام بانٹو کچھ اپنے ذمے لے لو تم اس انڈین کلچر کو یہاں نہ آنے دو تم امیتابھ بچن کا سے گندے منہوس پلید نگس کتے کو یہاں سے نکال دو تم بال ٹھاکرے کی بات یہاں نہ چلنے دو تم لوگ یہاں ان کے گانے نہ چلنے دو ان جیسے بال نہ بناؤ ان جیسی شکلیں نہ بناؤ ان جیسی تہذیب نہ اپناؤ انشاءاللہ تمہارے مجاہد بھائی تمہیں خوشخبریاں سنائیں گے انشاءاللہ سنائیں گے خوشخبریاں ہم جانتے ہیں انڈیا کتنا کمزور ہے آپ لوگ تو انڈیا کو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں ہم اسے قرآن میں دیکھتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے ڈرا بیٹھا ہوتا ہے ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب جہاد کرنا ہم سے سیکھو کیونکہ ہم انٹرنیٹ جانتے ہیں ہم نے کہا تم لوگ اس لیے نٹ بنے ہوئے ہو انٹرنیٹ کے اوپر وہ روزانہ جھوٹی باتیں بھیج دیتے ہم نے یہ طاقت بنا لی اب ڈرے بیٹھے ہوئی طاقت بنا لی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کی قسم کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس مکڑی کے جالے ہیں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پیشاب کے خلیز قطرے ہیں نکمے ہیں بودے ہیں اور جن کی آخرت ہی نہیں ہے وہ کیا لڑیں گے اور جن کا رب بھی نہیں ہے وہ میدان میں کیا ڈٹیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے وہ کیا ایمان والوں سے لڑیں گے ہم تو ہمیشہ انڈیا والوں سے کہتے ہیں اور تم کون سے فوجی ہمارے مقابلے پہ لائے ہو تمہارے یہ بدبودار فوجی ہمارے ان خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے مجاہدین کا کیا مقابلہ کر سکیں گے ان کی جیب میں گندی گندی گندی عورتوں کے فوٹو ہے میرے مجاہد کی جیب میں رب کا قرآن پڑا ہوا ہے ان کی زبانوں پہ گانے ہیں ان کی زبان پہ اللہ اکبر اور قرآن کی تقبیر ہے ان کا دماغ دنیا میں ہے ان کا دماغ آخرت میں ہے ان کی فکر زمین پہ ہے اس کی سوچ آسمان پہ ہے اس کے اس کی توجہ گائے کی طرف ہے اس کی توجہ رب العزت کی طرف ہے وہ زندگی چاہتا ہے یہ موت کا شہدائی ہے وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یہ دنیا کو لینا چاہتا ہے وہ گندا ہے یہ پاک ہے اس نے گندی ماں کا دودھ پیا اس نے پاک ماں کا دودھ پیا وہ تو اپنے رام اور کرشن کو مانتا ہے یہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے وہ کیا مقابلہ کرو گے وہ کس چیز کا مقابلہ کرو گے کر ہی نہیں سکتے ہو تم اتنا عرصہ لگایا آٹھ دن یاد ہے پچھلے سال ان دنوں میں کیا ہو رہا تھا بنی آپ نے سارے بھگوان بھول کے پانچ آدمیوں کو بھگوان مانے کھڑا تھا سارے بھگوان بھول گئے تھے نہ رام آیا نہ کرشن آیا اور نہ سیتا آئی اور نہ ہنومان جی آئے نہ بجرنگ دل کا کوئی کام ہوا نہ شیو سینا کی کوئی چلی نہ آر ایس ایس کی طاقت بنی نہ وشو ہندو پریشد نے کچھ کیا نہ بال ٹھاکرے وہاں سے کچھ بولا اور کہاں مر گئے تھے سارے کہاں تھا ترشول میزائل کہاں تھا وہ اگنی کہاں تھا پرتھوی کہاں تھی تمہاری وہ سینا جس پہ تم فخر کرتے ہو کہاں تھی تمہاری وہ راہ جس کی جاسوسی پہ تم ناچتے ہو کہاں تھی سی بی آئی کے وہ ماہرین جن کی عقل پر تمہیں ناز ہے اور کہاں چلے گئے تھے تمہارے وہ دانشور جن کی دانشوری پہ زمین ماتم کر رہی تھی کہاں گئے تھے تمہارے وہ فوجی جو کہتے ہیں ہم پانچ گھنٹے میں پاکستان لے لیں گے تم تو اپنا جہاز بھی واپس نہیں لے سکے تھے کسی بچے کا جہاز چھین لو وہ بھی واپس چھین لے گا ایڈوانی وہ بھی نہیں لے سکا تھا مشرق لڑ سکتا ہے مسلمان سے لڑ سکا تھا نہیں لڑ سکتا لیکن ہم لوگ ہم لوگ رستہ بدل گئے خدا نہ ہم لوگوں نے لڑنے والی بات ہی چھوڑ دی اب تو ڈر ہوتا ہے فلاں مسجد میں آپ کا بیان رکھا ہوا ہے پھر شام کو وہ بےچارا بیان رکھنے والا معذرت ہے جی وہ کمیٹی نہیں مار رہی کہتے ہیں مولانا بندوقیں لے آئیں گے مسجد میں میں نے کہا نہیں میں اندر تبلا لے کے آیا کروں گا مسجد میں ڈھول لایا کروں مسجد میں یہی چاہتے ہو سارنگی لایا کروں مسجد میں ہارمونیم لایا کروں میں مسجد میں گیند بلہ اٹھا کے لاؤں میں مسجد میں اور خدا سے ڈرو کیا اللہ کے نبی آ گئے انہیں بھی نکالو گے مسجدوں سے اس لیے کہ نبی نے تو بزو کرتے ہوئے بھی اپنی تلوار اپنے آپ سے جدا نہیں کی تھی میرے نبی نے تو اس اصلے کو سینے سے لگا کے رکھا تاکہ امت برگر نہ بن جائے لوگ اس کے ٹکے نہ کھاتے رہے شیر بنا کے گئے شیر بنا کے اور امت اتنی بے بس ہو گئی کہ مسجدوں سے جہاد کو نکال کے پرے پھینک دی خدا ان کمیٹی والوں کو ہدایت دے کوئی نکلی پستول لے کے آئے تو یہ اسے سب کچھ اپنے گھر کا حوالے کر دیتے ہیں جہاد نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فون کرتا ہے اتنا بھتہ بھیج دینا بھتہ بھیج دیتے ہیں اس کو فوراً مسلمان کیوں اپنے نبی سے کرتا چلا جا رہا کیا مسجد نبی میں اصلہ نہیں ہوتا تھا اگر مسجد نبی میں ہوتا تھا تو تمہاری مسجدیں کسی اور طرز کی بنی ہوئی اگر مسلمان کا تحفظ کرنا جرم ہے تو بتاؤ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے تحفظ کے لیے میں امریکہ کے صدر بل کلنٹن کے پاؤں پکڑوں جن بہنوں نے ہمیں خطوط لکھے ہیں ان کی خاطر کیا میں اقوام متحدہ جیسے درندے کے سامنے کافی گدائی لے کے جاؤں وہ اقوام متحدہ جس نے ہمارے عراق کے بچوں کو بھوکا مارنے کے بعد اب اپنے دانت افغانستان کی طرف جاڑے ہیں قسم اس رب کی جس نے اس رات کو بھی پیدا کیا اور اس رات کو لے القدر بنایا اگر افغانستان میں بھوک کا یہ ناش لایا گیا اور وہاں کے بچوں کو بھوکا مارا گیا خدا کی قسم واشنگٹن اور نیو یارک کے بچے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے خود کو تم کوئی اسٹیل کے بنے ہوئے نہیں ہو تمہارے جسم لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہے تمہارے گرد کوئی خدائی مخلوق چہرہ نہیں دیتی ہماری شرافت کا نگاج فائدہ نہ اٹھاؤ عمارت اسلامی افغانستان پہ اٹھنے والا ہاتھ میرے رب کی چادر پہ اٹھ رہا ہے اور جو میرے رب کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور کر دیے جائیں گے مسلمانوں ساتھ دو گے تو دینا نہ دو گے تو دیوانے اکیلے پہنچیں گے اسلام پہ بٹا نہیں لگنے دیں گے اسلام پہ شکست کا داغ نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ کیا ہے اس زندگی کا مزہ سارا دن آلو کھا کے گیس بناتے رہو اور خوش رہو کہ ہمیں اور زندہ رہنا ہے اور شہادت کی موت مانگو کیوں ان کے میزائلوں سے ڈرتے ہو ان کتوں سے ڈرے اور اپنے رب سے نہ ڈرے ہمارے رب نے جنت کس کے لیے بنائی ہوئی ہے یہ جنت سجا دی گئی ہے یہ جنت مہکا دی گئی ہے یہ جنت سوار دی گئی ہے اور اس جنت میں جانے والے مزے کرتے ہیں وہاں وہاں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں تو پیٹ میں مروڑ نہیں پڑے گی یہاں کی زندگی سے وہاں کی زندگی کروڑوں درجے بہتر ہے افضل اس زندگی کو لینے کے لیے ہم اس زندگی کو بھی سنواریں گے انشاءاللہ میری بات یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اپنی اصلاح کی ہم نے فکر کرنی میں نے کہا تھا کہ یہ جو بدکاری اور فہاشی کا مرض ہے یہ کینسر سے کم خطرناک ہے زیادہ خطرناک ہے زیادہ خطرناک کینسر میں زیادہ سے زیادہ کیا آ جائے گی موت آ جائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کچھ ہو گئی غلطی اللہ معاف فرم اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم اپنے نوجوان مجاہدین کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھ تو اما عائشہ کا بیٹا ہے اپنی اماں کو یاد کر ذرا اس کی پاکیزگی کو یاد کر اور قرآن کے ان دو رکوعوں کو یاد کر جن میں تیری اماں کی پاکیزگی کا قرآن نے قرآن نے گواہی دی ہے اور قسمیں کھائی ہے اماں عائشہ کا بیٹا لڑکی کے پیچھے جاتا اچھا نہیں لگتا ہم نے وہاں توبہ کرائی تو میں نے سمجھا کچھ دو چار ہوں گے بےچارے وہ تو بعد میں خفیہ خطوط کی لائن لگ گئی کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں میں بھی توبہ میں نے کہا اچھا ساری قومی عاشقوں کی ہے ماشاءاللہ اللہ نے دے دی ہدایت دینی تھی اب ان میں سے ایک عاشق گھر گیا جا کے اس نے داڑھی رکھی تو اس کے والد نے فرمایا کہ یہ چہرے پہ کیا گند لے کے آ گئے ہو حالت تو دیکھو مسلمانوں کی حالت تو دیکھو میرے نبی کی سنت کو بھی گالی دی جا رہی میرے آقا مدنی کی سنت کو بھی گالی دی جا رہی ہے سب جہاد نہ ہونے کی وجہ جہاد ہوتا ہے تو نبی کی ایک ایک بات پکی ہوتی پکی ہوتی ہے دیکھا نہیں امریکہ الٹا لٹکا ہوا ہے کہ اسامہ دے دو اسامہ دے دو اقوام متحدہ اسامہ دے دو اسامہ دے دو سارے کہتے ہیں اسامہ یہ بھکاری جدائی کافے جدائی لے کے کھڑے اسامہ کو مانگتے ہیں مگر امیر المومنین کہتے ہیں حضور نے کہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کافروں کے سپرد نہیں کرتا ہمارے ہاں تو حضور کی بات طاقتور ہے تمہارے میزائل طاقتور نہیں کاش یہاں بھی جہاد ہوتا تو میرے نبی کی سنت کو کوئی جند کہہ سکتا تھا خیر سمجھایا بجھایا دوبارہ داڑھی رکھی اب اس کی سہیلی کے ٹیلی فون آنا شروع ہو گیا تو بڑا بے وفا نکلا ہے تو بڑا بے وفا نکلا ہے وہ بےچارا آ گیا ڈپریشن کا شکار ہو کے آنکھیں بار ہاتھ حضرت بہت پریشانی ہے بہت کہ کیا ہو گیا کوئی غیر ملکی طاقتوں نے حملہ کر دیا کیا گھر میں سانپ گھس گئے ہیں نہیں اس سے بھی بڑی پریشانی بہت سخت تو ہوا کیا آخر کوئی موت آنے والی ہے نہیں نہیں وہ اس نے فون کیا تو اس نے اس نے فون کیا اس نے کہا تو بے وفا ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ میں نے کہا تو آج جا اور تو اسے فون کر دیا ایک فون میری طرف سے اسے جا کے کہے السلام علیکم میری پیاری بہنا السلام علیکم بہنا تو اما عائشہ کی بیٹی ہے بہنا تو اما فاطمہ کی بیٹی ہے تو اما ختیجہ کی بیٹی بہنا تیرے سر کی چادر کا تحفظ مجھ پہ فرض ہے بہنا تیری جیسی کتنی بھائی تیری تیری جیسی کتنی بہنیں چتنیا کے گٹلوں میں جام دے کے چلی گئی تیری جیسی کتنی بہنیں آج بوسنیا کے استبل خانوں میں جانوروں کے سامنے ڈال دی گئی ہے بہنا تو اس کرتی اچھی نہیں لگتی تو آج سے غیرت مند بہن بن جا میں تیرا غیرت مند بھائی بن جاتا ہوں تو بھی اللہ کے رستے میں آ جا میں بھی اللہ کے رستے میں آ جاتا ہوں اور آج سے اپنی بات چیت بند کرتے ہیں آئندہ اللہ سے باتیں کر کے رات کو اس کو منایا کریں گے میں نے کہا جا کے کہہ دے سدھر جائے گی انشاءاللہ ہماری بہنیں بےغیرت نہیں ہیں ماحول نے خراب کیا ہوا ہے سسپینس ڈائجسٹ جاسوسی ڈائجسٹ یہ پکار ڈائجسٹ یہ فلاں ڈائجسٹ جو ابا حضور خود گھر جا کے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں پڑھ کے کہتی ہے جب ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے تو میں نہیں کروں گی اس کو قرآن دو جا کے بھائیو بزرگوں قرآن دو اور اس ملون ٹی وی کو گھر سے نکالو ورنہ قیامت کے دن یہ بیٹی اللہ سے کہے گی اللہ تو مجھے کسی جانور کے گھر میں پیدا کرتا اس باپ کے گھر میں پیدا نہ کرتا اس نے گھر میں لا کے مجھے ننگے مرد دکھائے گندے مرد دکھائے کافر مجھے دکھائے شہرت پرست بنا کر مجھے دکھائے مجھے برباد کیا میرے سر کا دوپٹہ اس نے اڑایا میری عزت و عصمت اس نے اڑائی ورنہ میں جب پیدا ہوئی تھی اور میں نے بولنا سیکھا تھا میری زبان سے اللہ نکلا تھا اللہ نے تیری تھی اس نے مجھے چھینا تھا اس بغیر باپ کو مجھ سے زبر دے دے میں دعا کرتی ہوں کہ تم مجھے جانور بناتا اس باپ کی بیٹی نہ بناتا کیسا باپ ہے اپنی بیٹی کو حیا کا تحفہ بھی نہ دے سکا اپنی بیٹی کو سر کا دوپٹہ بھی نہ دے سکا اپنی بیٹی کو عزت و عصمت بھی نہ دے سکا اپنی بیٹی کو حفاظت بھی نہ دے سکا سارے اپنی اصلاح کی فکر کر دل میں اگر لالچ پیدا ہو گئی لالچ پتہ ہے کون سا مرض ہے پہلا مرض جو میں نے بتایا شاوت والا وہ تو ہے خارش کا مرض کتے کو خارش ہو جائے کھجاتا رہتا ہے ہر وقت اس کی خارش پوری ہوتی ہے دنیا کے کسی شاوت پر اس شخص کو کہہ دو کہ تنہائی میں بیٹھ کے پوچھ کے کتنے دن تو اس آگ میں جلتا رہے گا کیا یہ تیری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی کیوں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے کیوں دلیل کرتا ہے خود کو کیوں نہیں سدھر جاتا کتا جتنا خارج کرے گا کھال ادھرتی چلی جائے گی تو جتنا گناہ کرے گا تیرا منہ بھی سیاہ ہوگا تیری عزت بھی برباد تیری صحت بھی برباد تیری آخرت بھی برباد تیری دنیا بھی برباد تیرا نام بھی برباد تیرے گھر میں آگ جلے گی تو کسی اور کی بیٹی کو سکے گا تیری بہن بیٹی گھر میں محفوظ نہیں رہے گی اور قیامت کے دن حضور کے سامنے کیسے آئے گا تیری شرم گاہ منہ پہ لٹکی ہوئی ہوگی ہاں توبہ کراؤ ایسے لوگوں سے توبہ کرو اللہ سب کی حفاظت کرو ہر طرف یہ گندے گناہ بکھرے پڑے ہیں اللہ ہمیں حضرت یوسف جیسا جذبہ دے دے ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں سیکھ لو اس لفظ کو معاذ اللہ اس عورت نے کہا تھا ہے طلب آ جا میرے پاس حضرت یوسف کی زبان سے نکلا معاذ اللہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تیرے پاس نہیں آتا کس کے پاس جا رہا ہوں جب اللہ کے پاس گئے اللہ نے بھی پناہ میں لے لیا عورت کی طرف نظر ہی نہیں گئی میں نے کہا معاذ اللہ یاد کر لو یہ حسار ہے جب بھی دنیا کی کوئی شہوت تمہیں بلائے کہو معاذ اللہ آپ بھی سارے کہہ دیں معاذ اللہ معاذ اللہ دنیا کی ساری زندگیوں پر ہم کہتے ہیں معاذ اللہ آئندہ کسی عورت پہ نظر نہیں پڑے گی انشاءاللہ کسی ایسے چہرے پہ نظر نہیں پڑے گی جو اپنی طرف کشش کر کے کھینچ لے ہم اس کشمکش میں پڑنے کی بجائے اللہ کے حسن میں کھو جائیں گے سراپا حسن بن جاتے ہیں جس کے حسن کے عاشق دنیا میں کسی حسین سے عشق کرو گے تو منہ کالا ہوگا اور اللہ سے عشق کرو گے تو منہ سونا ہو جائے گا حضرت کتنے خوبصورت تھے یاد آتا ہے کتنے خوبصورت تھے صحیح بات ہے سفر میں ہم جاتے تھے ان کی چال دیکھتے تھے چلتے کیسے ہیں بیٹھتے تھے منہ تکتے تھے کہ ایک نظر ہماری طرف بھی کر دیں کس کے حسن نے ان میں حسن بھر دیا تھا شاعر کہتا ہے سراپا حسن بن جاتے ہیں جس کے حسن کے عاشق بتا ہے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں اور اور یہ اللہ سے محبت کا مرض جب لگ جاتا ہے تو اللہ کی محبت بوتے لینے آتی جب حضرت جا رہے تھے تو کیسا استقبال ہوا ہوگا کہتے ہیں جب شہید جا رہا ہوتا ہے پتا کہ بدسورت نہ بنو اللہ کے حسن کی طرف نظر ٹکاؤ جس حسن نے بلال حبشی کو خوبصورت بنا دیا تھا بلال حبشی کو ایسا خوبصورت بنایا کہ صحابہ کہتے تھے بلال تو ہمارے سردار ہیں رشتے کا موقع آیا تو لوگوں نے سمجھا ہوگا شاید کالے رنگ کے نہیں ملے گا مدینہ کا ہر گھر کھلا تھا کہ حضرت یہاں سے لے لیجیے اللہ کے اللہ کے عشق نے ایسا حسین کر دیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو اللہ کا حسن لیں گے نہیں لیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کا حسن اور اس پہ میک اپ حضور کی سنت کا ہونا چاہیے سنت کا اور اب آ گیا ہے وقت یہ کافر ہمارے مقابلے پہ کھل کے آ گئے ہم بھی آج سے آ جائیں ان کے مقابلے پہ کتوں کے مقابلے میں آج سے ڈنڈا لے کے آ جائیں میدان میں انشاءاللہ وہ کہیں کہ تم نے چہرہ یوں بنانا ہے ہمارے جیسا ہم کہیں پھٹے منہ ہم نے بنانا ہے اپنے نبی جیسا ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء پکی بات ہے کلنٹن جیسا بنائیں گے نبی جیسا بنائیں گے نبی جیسا بنائیں گے انشاءاللہ اور جٹ کے بنائیں گے جب وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں گے کہ صحیح طرح کا فارمی انڈا بناؤں کہ نہیں ہم بھی داڑھی پکڑ کے دیکھیں گے کہ شیروں کی طرح لگ رہی ہے کہ نہیں عزت کے ساتھ جیئیں گے اس لیے کہ عزت تو نبی کے رستے میں ہے ان کافروں کے رستوں میں نہیں جب وہ اپنی ٹائی سیدھی کر کے یوں کرے گا ہم بھی اپنی پگڑی کا شملہ سیدھا کر کے یوں کریں گے اسے انشاءاللہ شان ہے نبی کی سنتوں میں شان ہے ایک ایک چیز میں کافروں کو بتائیں گے کہ تمہاری شلوار تو کبھی ٹائٹ ہو جاتی ہے کبھی اس میں ہوا بھرتی ہے تو بیگی بن جاتی ہے کبھی کوئی اوپر کھینچتا ہے تو پانچے اوپر چڑھ جاتے ہیں کبھی کوئی نیچے کھینچتا ہے تو کھلے ہو جاتے ہیں تمہارا فیشن بدلتا رہا مگر نبی جہاں پہنا کے گئے تھے ہم وہی پہنیں گے انشاءاللہ پہنیں گے نہیں پہنیں گے انشاءاللہ شاء چھسکے گی تو نہیں ہاں نئے نئے مولوی صاحب امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اترے سارے انگریزوں کو دے کر نیچے کرنا شروع کر دی کہ کہیں دیکھ نہ لیں گورے وہ کیوں اتنے احساس کم طریقے شکار ہوتے ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لی میرے نبی کے طریقوں میں حسن ہے کہ نہیں پکی بات ہے نبی کو حسین مانتے ہو پھر نبی جیسے بننے کی بات کیوں نہیں کرتے آج سے امریکہ کی ہر چیز کا بائی کاٹ ان امریکیوں کی منہوس شکل کا بھی بائی کاٹ امریکیوں کے لباس کا بھی امریکیوں کی بوتلوں کا بھی امریکیوں کے کھانے کا بھی امریکیوں کے قوانین کا بھی امریکہ دفع ہو جا دوزخ میں چلا جا مسلمانوں میں سے کوئی تیری پیروی نہیں کرے گا انشاءاللہ غیرت مند بن جاؤ یہ جو اقتصادی پابندیاں لگی ہیں لگائی ہیں افغانستان پہ اور مقصد ہے پاکستان کو تباہ کرنا اگر میں اس موضوع کو چھیڑوں تو بات لمبی ہو جائے گی آپ مجھ پہ یقین کر لیں کہ مقصد ہے پاکستان کو تباہ کرنا کیونکہ یہاں آنکھیں نہیں دکھا سکتا یہاں آنکھیں نکالنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہاں چھپ چھپ کے نہیں پھرتے کھلے پھرتے ہیں سینا کھول کے پھرتے ہیں گولیوں کے لیے اس لیے کہ جس کے سینے میں گولی پار ہوگی خون کے جتنے قطرے نکلیں گے اتنے مجاہد اور پیدا ہو جائیں گے اب وہاں پابندی لگا کے ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم تر نوالا نہیں ہے جو گلے سے نیچے اتر جائیں گے اب یہ چنے جب چبائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ لوہے کے چنے تھے ان کے دانت ٹوٹیں گے انشاءاللہ تو ہم نے سب نے اپنی اصلاح کی فکر کرنی اس کا طریقہ ہر آدمی دوسروں کے عیب دیکھنا آج سے چھوڑ دے جب تک ہم دوسروں کے ایپ دیکھتے رہیں گے اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہاں ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر آخر میں کس چیز میں مرتا ہے پتہ ہے ہارٹ اٹیک ہی ہوتا ہے بےچارے کو دوسروں کے دل دکھ دیکھ کے اپنا دل دے بیٹھتا ہے جا کے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو دوسروں کے ایپ دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم کیوں دیکھیں ہمیں کوئی فائدہ ہے کسی کا ایپ دیکھنے میں کسی کی گندگی غلاظت اٹھانے میں فائدہ ہے کسی کی غیبت کرنے میں کوئی فائدہ ہے ہم اپنی طرف نظر جھکا کے دیکھیں ایک طرف قرآن کو رکھ لیں ایک طرف خود کو دیکھیں کہ میں قرآن کے مطابق بنا ہوں کہ نہیں بنا اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ نہیں حضور پہ ایمان ہے کہ نہیں انبیاء پہ ایمان ہے کہ نہیں دنیا سے محبت ختم ہوئی کہ نہیں نوٹ گننے کا شوق ہے یا نیکیاں کمانے کا شوق ہے جہاد کا جذبہ دل میں ہے کہ نہیں فی سبیل اللہ کو اسلامی فرض مانتا ہوں کہ نہیں کہیں لالچی تو نہیں ہوں متکبر تو نہیں ہوں شاوت پرست تو نہیں ہوں ریاکار تو نہیں ہو دکھلاوے کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو کہیں کسی اور غلطی میں مبتلا تو نہیں ہو چھان پھٹک کے دیکھیں پھر آنکھوں کو دیکھیں کہیں پھٹک کے غلط کام تو نہیں کر رہی پھر زبان کو دیکھیں کہیں یہ غلط تو نہیں کر رہی پھر دماغ کو دیکھیں کہیں کچھ غلط سوچ تو نہیں رہا پھر دل کو دیکھیں کہ کسی اور کو تو نہیں بٹھایا ہوا اس میں یہ تو اللہ یہ تو اللہ کی محبت کی جگہ ہے پھر باقی جسم کو دیکھیں جسم کا کوئی حصہ غلط استعمال تو نہیں ہو رہا پھر منہ کو دیکھیں اس منہ میں کہیں حرام کا لکما تو نہیں جا رہا ہاتھوں کو دیکھیں کہیں ہاتھوں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ایک ایک چیز کو جانچتے رہے ٹھیک کرتے رہے اس لیے کہ ربا کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے مالک کے حضور جانا ہے دماغ بھی ٹھیک ہونا چاہیے دل بھی ٹھیک ہونا چاہیے آنکھیں کان ناک زبان بھی ٹھیک ہونے چاہیے اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے غیرت بھی پکی ہونی چاہیے محبت بھی سچی ہونی چاہیے معرفت بھی کھڑی ہونی چاہیے علم بھی مضبوط ہونا چاہیے دنیا سے نفرت بھی ہونی چاہیے اللہ سے پیار بھی ہونا چاہیے تب رب کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا یا نفس المطمئنہ آجا میرے پیارے آجا میں تج سے راضی تم اس سے راضی اخرجو الارو اخرجی الارو ہم ریحان و غیر غضبان چل خوشبوؤں کی طرف چل ایسے رب کی طرف جو سے راضی ہو چکا کریں گے سارے اس چیز کی فکر انشاءاللہ اگر آپ نے نہیں کرنی میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے فکر دے دے میرے بارے میں اللہ میری اصلاح کر دو اللہ میری اصلاح کر دے اور آپ میں سے ہر شخص یہی فکر کرے کہ اللہ اس کی اصلاح کر دے کوئی غافل نہ ہو اگر ڈاکٹر کے یہاں جا سکتے ہیں تو شیخ کے یہاں بھی تو آ سکتے ہیں شیخ کے یہاں بھی تو آ سکتے ہیں کہ میرا روحانی مرض ٹھیک کر دیجیے جسمانی مرض ٹھیک کرانے والے تو بہت آتے ہیں روحانی امراض والے بہت تھوڑے آتے ہیں یہ شو کر دیجیے سر میں درد ہے اس کے سر میں جو نفاذ گھسا ہے اس کا علاج نہ کیجیے ایک پھوکا مار دیجیے اس کے دل میں درد ہے لیکن اس کے دل میں جو دنیا کی غلاظت پڑی ہے اس کا علاج نہ کر دیجیے گا خراب ہو جائے گا بچہ کہتے ہیں بڑا نیک لڑکا تھا میرا روزانہ با جماعت ٹی وی دیکھتا تھا بڑا نیک تھا ہفتے میں تین فلمیں دیکھتا تھا روزانہ دکان پہ جا رہا تھا خوب کما رہا تھا اتنا سود پچھلے ہفتے لے کے گھر میں آیا ایک دفعہ لاٹری بھی اس کی کھلی بڑا زبردست تھا اب خراب ہو گیا مجاہدین لے کے چلے گئے اس کو خراب ہو گیا ہے اب اب کیا کرتا ہے بس نماز پڑھ رہا ہے جی مولوی کے ساتھ جا رہا ہے جی پیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے جا کے ہر وقت لڑنے مرنے کی باتیں کرتا ہے سود کھاتا نہیں ہے لڑکیوں کو دیکھتا نہیں ہے غلازت کھاتا نہیں گندا ہو گیا میرا لڑکا ذرا ٹھیک کر دیجیے مسلمان کیا ہو گیا تیری سوچ بیٹا امریکہ جا رہا ہو تو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں گھر میں حالانکہ پتا ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے پتا نہیں بےچارا زندہ واپس آئے گا یا اس کا ایمان وہی مر جائے گا اور بیٹا جہاد میں جا رہا ہے تو گھر میں رونا دھونا پڑا ہے حالانکہ پتا ہے کہ جہاد میں زندگی ہے قرآن میں کہا جہاد میں کیا ہے موت ہے نہیں اس میں جہاد میں کوئی مرتا ہے حضرت مر گئے نہیں قرآن کہتا ہے مت کہو کہ حضرت پر موت آئی ہے مت کہو ولا تقولو لے میں یوکلوسی سب اللہ بل اللہ کہتا ہے زندہ ہے تم مرے ہوئے ہو مردو تمہیں کیا پتا کہ اس کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے اچھا دیر میں تو گمان کر لیا کرے مر گئے کانے دماغ میں بھی مت گمان کرنا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل یا مواتا مردہ گمان بھی نہیں کرنا اس بات ذہن میں آ گئی آپ حضرات کے اسی سے متعلق دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے وہ ہے محاسبہ اپنا حساب کتاب ہم سارے ٹھیک رکھیں پورا اپنا ہر وقت اپنے آپ کو جانچتے رہیں تولتے رہیں آج سے نیت کر کے جائیں کہ ہر شخص رات کو سوتے وقت یہ دیکھے گا کہ میں کتنا مومن ہوں کتنا کافر ہوں کتنا مسلمان ہوں کتنا منافق ہوں اگر صرف اتنا اہتمام کر لیا انشاءاللہ بیڑا اللہ پار ہو جائے گا سوچ آتی نہیں چوبیس گھنٹے تک یاد نہیں آتا کہ ہم نے مرنا جس آدمی کو چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی موت یاد نہ آتی وہ غافل مرتا ہے وہ ہر شخص لکھ کے رکھے جیب میں کہ سوتے وقت میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہو چکا ہوں میں مومن ہوں یا منافق ہو چکا ہوں اپنا محاسبہ کرنا ہے اس لیے کہ محاسبہ نہ کیا قیامت کے حساب میں جکڑے جائیں گے محاسبہ کرتے رہے اللہ جہاد کے میدان میں لے جا کے شہادت دے گا اور شہید پر کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں یہ ٹول پلازا کے اوپر فوجی سے کوئی پیسے لیتا ہے کبھی فوجی کی گاڑی آ جائے ٹول پلازا والا پانچ روپے دس روپے نہیں لیتا جب یہ مجاہد کی گاڑی حشر میں جائے گی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اس کا اس لیے کہ یہ تو دین کا محافظ تھا اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر نصیب فرمائے ہمیں جہاد کی بھی سوچ نصیب فرمائے اور ہم سب کی دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر کر دے اور اللہ آج کی رات ہم سب کو اپنا بنا لے اللہ آج کی رات ہم سب کو اپنا بنا لے میں وہاں جیل میں تھا تو ایک بار کچھ اشعار لکھے تھے اس میں سے ایک شعر یہ تھے ہم تھے اس کے وہ ہمارا زندگی میں تھا مزہ ہم تھے اس کے وہ ہمارا زندگی میں تھا مزہ جب سے اس کو چھوڑ بیٹھے ہم گرے ہیں دور دور ہم تھے اس کے وہ ہمارا زندگی میں تھا مزہ جب سے اس کو چھوڑ بیٹھے ہم گرے ہیں دور دور اس کی نصرت ساتھ تھی تو دشمنوں کی نہ چلی اب تو مشرق ہم کو ہر دن پھینکتا ہے دور دور ایک مجرم سر جھکائے حاضر دربار ہے جان کا ہدیہ لیے وہ پھر رہا ہے دور دور اس کی رحمت دیکھتا ہوں کچھ سنبھل جاتا ہوں میں نا امیدی منہ چھپا کر بھاگتی ہے دور دور پھر نظر جب خود پہ پڑتی ہے طرف جاتا ہوں میں ہائے منزل مجھ سے نہ تھی اس قدر تو دور دور ایک مجرم سر جھکائے حاضر دربار ہے جان کا ہدیہ لیے وہ پھر رہا ہے دور دور ایک رحمت کی نظر فرما دے اظہر پر غفور ایک رحمت کی نظر فرما دے اظہر پر غفور دل پھٹا جاتا ہے اس کا رہ کے تجھ سے دور دور آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین